جبیر بن مطعم نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دونوں مل کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ بنو مطلب کو تو آپ نے عطا فرمایا اور ہمیں بنی امیہ کو نظر انداز کر دیا حالانکہ آپ کے لیے ہم اور وہ ایک ہی درجے کے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح ہے مگر بنو حاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو دو